حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم وضو کرتے پھر بوسا لیتے اور دوبارہ وضو کیے بغیر نماز پڑھ لیتے اور بعض اوقات آپ میرے ساتھ بھی یہ کرتے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر پانچ سو تین